شعبہ اور سلیمان بن قرم نے سلیمان اعمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6719